شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں پر بحث فرمائی ایک تو یہ کہا کہ خلق اللہ خلق تعالی نے اپنی مخلوق کو کیسے پیدا فرمایا دوسری چیز یہ بتا دی کہ کئی فدب پر اللہ خلق کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو اس زمین میں بسانے کا کیا بندوبست کیا اور پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں جو پچھلے ہفتوں میں گزر چکی انہوں نے بتایا کہ اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور اللہ تعالی نے مخلوق کے لیے کیا کیا احسانات فرمائے اور ورنہ ہوتے تو انسانی زندگی کا قیام اس دنیا میں ناممکن تھا مثلاً آپ دیکھیں اب یہ علم کلام کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو کیسے اس دنیا میں بسایا اور یہ کام آتا ہے آج کل اس ماحول میں جو ماحول آہستہ آہستہ اب ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مشرقی علوم کو بالکل نکال دیا اور مغربی علوم میں صرف ان علوم کو باقی رکھا <clears throat> جو علوم پیسہ کمانے میں مددگار ثابت یہ تو ملک میں اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز یہ دو مضمون حکومت نے لازم کر دیے تھے ضیاء الحق صاحب نے اس لیے یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی بس جیسے تینتیس نمبر لے لو پچاس لے لو پاس ہو گئے اگر یہ دو علوم حکومت کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتا اور انہوں نے اب جو کھیت تیار کرنی شروع کی بھی ہے جس کا پچیس تیس فیصد حصہ بیکن ہاؤس کا ان سارے اداروں کا اب ہمارے پارلیمنٹیرین تک ان اداروں کے پڑے ہوئے بن گئے ہیں ان کے لیے اللہ کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں ہے ان کے لیے شریعت اور رسالت کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں ہے وہ اپنے ذاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے حکومت کے دنیا کے جتنے مفادات ہیں ان کے فیصلے بربنائے وہی نہیں کرتے بربنائے عقل کرتے اس لیے وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو باقی اللہ پہ یقین نہیں ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو دلائل دیے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھے ہمارے زمانے میں کوئی بات کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو بہت سمجھ کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سائنس میں جغرافیے میں دیکھیں تو زمین کو بالکل فلیٹ بالکل ہتھیلی کی طرح چپٹا ایک جیسا نہیں بنایا وہ زمین کو تھوڑا سا ایک طرف سے جھکا دیں وہ یہ دو یا تین ڈگری خدا نے زمین کو جھکایا ہے اگر یہ نہ جھکا ہوا ہوتا تو اتنی برف باری ہوتی یہاں کا موسم زمین کا زندگی کا وجود ہی رہنے نہ دیتا اب ان سے کوئی پوچھے جو خدا کے انکار کرتے ہیں ہم نے ایک سے پوچھا ہم نے کہا یہ کس کے دماغ میں آیا تھا کہ جو زمین ہے اسے ایسے پیدا کرنا ہے اور اب تک دنیا میں دوسرا کوئی سیارہ ایسا دریافت نہیں ہوا جہاں پر اس کی رعایت رکھی گئی ہو کہ وہاں موسم ایسا ہونا چاہیے کہ وجود زندگی کا برقرار رہے یہ ایک زمینی کی اس کے ساتھ کیا خصوصیت تھی اللہ کے خود ہونے ہی کی دلیل ہے کہ اس نے چاہا تو ایسے کیا جو نہ چاہتا اور زمین بھی دیگر سیاروں کی طرح بالکل فلیٹ ہوتی تو موسم اتنا سخت سرد ہو جاتا کہ یہاں زندگی کا وجود ہی نہ رہتا یہ ساری چیزیں حضرت رحمت اللہ نے اپنی طرح بیان کی ہیں جو اس زمانے میں جتنی بھی ترقی ہوئی تھی آج سے دو سو سال پہلے اور اس کے بعد جو انہوں نے چیز شروع کی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں جب یہ بتا دیا کہ اللہ کی مخلوق اس کا پیدا کرنا اور دب پر اللہ اللہ نے کیسے تدبیر فرمائی اس کے بعد کہتے ہیں کہ تل کا طائفہ اور یہ جو مجموعہ علوم ہیں جن پہ میں نے بحث کی ہے اور تم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر زندگی کیسے قائم رہے گی اور عقل کیا مقام ہے اور ایسے قوانین جو انسان کے اعمال سے بات کریں اور پانچ قسم کے احکامات جو پہلے گزر چکے فرض واجب مقروب اور مباح مشتاف وغیرہ وغیرہ تو فرمایا طریقہ طائفہ اور ان مجموعہ علوم میں سے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کچھ علوم ایسے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ علوم کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ علوم ایسے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اگر انسان کو یہ پانچوں علوم نہ پتا ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ پانچ علوم علوم خمسہ ایسے ہیں جن کی تعین جن کا متعین ہونا اللہ تعالیٰ نے ازل میں داخل کر دیا تھا کہ انسان ان پانچوں علوم کو جانے تلکت طائفہ یہ جو مجموعہ ہے علوم کا منہا اس میں سے اب منہا سے بھی شروع کرتے ہیں پھر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے اس کو تو تھوڑی سی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے باقی صرف اشارات کرتے گئے ہیں تو فرماتے ہیں یہ مینہار علم تو ان میں سے ایک علم ہر انسان کے لیے جو ضروری ہے اور اپنی فطری صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ کی توحید ہیں اور اللہ کی صفات ہیں وہ و یقون مشروحن اور یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ ایسا صاف کھلا ہوا ہو کہ لوگ اسے سمجھ سکیں انسان کے عقل انسانی میں آ سکے بے تبیعت ہی انسان کی اپنی طبیعت اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں ہونا چاہیے لا مغلقن اور یہ مغلق بند علم نہیں ہونا چاہیے لا نارو جس تک نہ پہنچ سکے اللہ بھی وجود وسطی کہ بس نادر شاز و نادر کو اس تک پہنچ سکے تو پہنچ سکے اگر نہ کوئی نہ پہنچ سکے ایسا علم نہیں ہونا چاہیے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کو بتا ہونی چاہیے اللہ کی توحید ہے اور کہتے ہیں اس کا بیان کرو اللہ کی توحید کا تو اتنے آسان لفظوں میں کہ انسان سمجھ جائے ایسے نہ ہو کہ اتنی علمی اصطلاحات اتنی زیادہ اس میں علمی گنجلک ہو کہ کوئی انسان خدا کی توحید تک پہنچنا بھی چاہے تو تنگ آ جائے کہ اللہ یہ کیا پتہ نہیں بیان کر رہا ہے تو اس چیز کا کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ایک جگہ شملہ میں حضرت خانوی رحمت اللہ کو تھا اور مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا گیا وکیل تھے بلانے والے اور اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہوا اسلام قوانین پہ تو حضرت نے جب تقریر کی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ نیچے اترے اب کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا بات ہے عامر رحمۃ اللہ کی تقریر نے اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ دونوں کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں ان کا ہم دونوں دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں آپ کے استاد ان کا ہمارا استاد ایک ہی تھا ان کا یا اللہ ایک تو تقریر کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہا کیا ہے اور ایک آپ اتنا آسان بیان کر رہے ہیں تو حضرت نے تو بڑی اچھی توجہ کی عزت رکھنے کے لیے حضرت میں ایسے بھی ہونا چاہیے اور مجھ جیسے بھی ہونے چاہیے میں تو چونکہ جاہل ہوں آپ کی سطح کا ہوں ایسی بات کرتا ہوں باقی علماء کا نمونہ بھی آپ نے دیکھ لیا تو ان کے علوم سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا پڑھیں گے تب جا کر کے آپ اس قابل ہوں گے تو آپ کے دماغ میں یہ جو ہے کہ وکالت پڑھ کے ہم نے ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لی تو آپ کو پتا چلا آج کے ایسے ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں جن کی ایک ایک فکرے پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے تو بات وہی ہے لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم توحید کا بیان کرو تو اتنا آسان کیونکہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں بڑے سے بڑے کافر کو بھی بہت تھوڑے کافر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ایرانی تھے یہ کرتے تھے اللہ کی ذات میں شرک باقی عام طور پہ اقوام اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں ذات میں نہیں کرتے اللہ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے نائب مقرر کر رکھے ہیں کسی کو کہہ دیا بارشیں برساؤ نہ برساؤ کسی کو کہہ دیا ہے کہ اولاد دو نہ دو تو تم ان اللہ کے پیاروں کی عبادت کرو وہ راضی اور خوش ہوں اور پھر وہ اللہ سے پوچھ کے بارش برسائیں گے اللہ تک ڈائریکٹ تم پہنچ نہیں سکتے اور اللہ سے کچھ چیز تم ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے اسی لیے بڑی گہری بات اور حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سالک عبادی البادی انی میرے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں کہ میں ان کے دور ہوں یا قریب ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ سوال پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ربنا قریب جی اللہ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ باتیں کریں اور اللہ اگر دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں تو اب چینل آپ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینل یہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہیے میں کریم سوال جس چینل سے کیا تھا جواب اسی چینل سے آنا تھا اللہ نے اس چینل کو ختم کر دیا اضافہ صالح کا عبادی انی فنی کر جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں میرے بندوں فنی قریب میں تمہارے قریب درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے جواب نہیں دیا اللہ نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں شریعت سکھائیں جہاں تک پکارنا ہے دعا کا قبول کرنا ہے ماننا نہ ماننا ہے کوئی اچھی چیز دینی ہے بری چیز سے روکنا ہے اور تمہاری عبادت کے جتنے معاملات ہیں وہ میرے ہیں میں تمہارے کریں یعنی نبی علیہ السلاۃ والسلام کے وجہ کے تھرو جواب نہیں دیا گیا تاکہ لوگ عبادت میں خدا کو دیکھیں ہاں عبادت کے طریقے کے لیے نبی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت بتاتا ہے کہ یہ شریعت ہے تو اللہ کی توحید میں انہوں نے شرک کیا کہ ایک آرمن ہے ایک یزداں ہے اردو شاعری بھری پڑ گیا ہے فارسی کی شاعری کہ نیکی کا خدا جو ہے وہ یزداں ہے اور برائی کا خدا آرمن ہے تو انہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں ورنہ عام طور پہ شرک جو ہوا ہے وہ اللہ کی صفات میں ہوا ہے اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں سبحان اللہ و بحمدہی یہ جملہ ہے جسے پڑھنا چاہیے اللہ تعالی کی توحید میں کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کو پڑھنا چاہے تو کل ہو اللہ ہوا کہ یہ اللہ ایک ہے بس اپنی ذات میں صفات میں نفع پہنچانے میں نقصان روکنے میں اپنے بندوں کی بات سننے میں ہر ہر چیز میں اسی کا اختیار ہے وہی سب کچھ کرتا ہے حدیث میں بڑا وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ وابستہ کر کیا لوگوں کا حتیٰ حضرت ہنستے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسرد احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا تو مجھ سے فرمایا کہ اسما یا معاذ معاذ میری بات سنو <clears throat> میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر دوبارہ تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو میں نے عرض کیا میں کہ اللہ کے رسول یقیناً میں تو آپ نے معاذ پورے یقین سے یہ بات جان لو لو کہ ان الامت علی شیء ينفعوا پوری کائنات مل کے چاہے نہ کہ تمہیں نفع پہنچا سکے کوئی نفع نہیں پہنچے گا جب تک اللہ نہ چاہے اور پوری دنیا زور لگا لے تمہارے نقصان پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے فرمایا معاذ اس پہ دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہے تم جلا دیے جاؤ آگ میں ڈال دیے جاؤ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے یہ خدا کی توحید ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی میمونہ یہ یہ عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی جو اہل جو جو بیٹی ہیں آمینہ وہ روایت کرتی ہیں میمونا سے اور میمونہ کہتی ہیں میں اس موقع میں موجود تھی میمونا نام کی کئی خواتین ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ تھیں ایک میمونہ بنت سعد تھیں رضی اللہ کی بیٹیاں جو تھیں یہ بڑی بڑی بڑی اچھی تربیت ہوئی تھی ان کی اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتی تھیں تو وہ زبان پہ استعمال ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ گھر سے کتنا کچھ سیکھ کے تہذیب کے ساتھ آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنت صاحب نے آٹھ سوالات کیے ہر ایک میں آتا ہے کہ افتنا افتنا اللہ کے رسول فتوا دیجیے فتوا دیجیے یعنی قطعی حکم بیان کیجیے فی بیت المقدس بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا وہ گھر ہے اور اس میں ایک رکعت نماز کا ثواب ایک ہزار کا اور تم میں سے جس سے ہو سکے وہ بیت المقدس جائے اور نماز پڑھے پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب نہ جا سکے تو فرمایا کہ اچھا پھر وہاں چراغ جلا دے اور چراغ جلانے کا ثواب وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے دو رقطوں کا ثواب ہے اس لیے یورپ امریکہ میں ہمارے بہت سے مسلمان بیت المقدس میں بجلی کے بل میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں کہ بجلی کے بل میں پیسے دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی کے بل میں ڈال دو اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ چراغ جلانے کی ماجہ کی روایت میں آتا ہے حکم دیا تھا وہ تو وہ وہ, وہ اس پہ میمنا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ایک عورت آئی ہم بیٹھی ہوئی تھی ہم عورتوں کو دیکھ کے کہنے لگی اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے <clears throat> کہ میری مدد کر انہوں نے فرمایا میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں کہنے لگی کہ دل کا اطمینان نہیں اور دماغ میں سکون نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات پوچھ دیں دعا جس سے مسئلہ حل ہو جائے سکون نہیں ملتا زندگی اب گولیاں کھاتے ہیں یہ کرتے ہیں ڈاکٹر اور نفسیات ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس سے مفر نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو علاج وہاں کیا فرمایا گیا غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن لی یہ بات شیف لائے اور فرمایا جب بھی بے سکونی محسوس ہونا اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کرو دائیں اور اسے پھیرتی رہو دل پہ اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتی رہو کہ بسم بسم اللہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اللہ داونی بے دوائی کا اے اللہ یہ جو تیرے پاس دوا ہے نا اس مرض کے اللہ وہ دے دے وشفنی بے شفائی کا اور اے اللہ وہ شفا دے دے جو شفا تیرے پاس ہے فغنی بے فضلے کا ہم من سے معاملے ہی ختم کر دیا اللہ تیرے علاوہ جتنی بھی کائنات دنیا ہے جو لوگ سب سے مجھے بے نیاز کر نہ ڈاکٹروں کی ضرورت رہے نہ حکیموں کی نہ کسی اور کی اللہ تیرے علاوہ ہر ایک سے بس بے نیاز زندگی گزاروں تیرے ساتھ محتاج رہوں باقی کسی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اور دل پہ ہاتھ پھیر کے یہ پڑھ لیا کرو تو اس سے سکون آ جائے اب یہ اللہ سے مانگنے کو بتایا کہ اللہ تو ہی شفا دیتا ہے اور تو ہی تو ہی اللہ دوا دیتا ہے اور تو ہی اپنے علاوہ سے بے نیاز کرنے والا ہے تو اس لیے خدا کی توحید وہ یہ ضروری ہے اب توحید کس بنا پر ضروری ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑے نقطے کی بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے العقل انسانی بطبیعت ہی انسان کی عقل خود اس طبیعت اس کی یہ توحید تک پہنچے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے بظاہر ایک جملہ کہا ہے لیکن بڑا گہرا جملہ ہے یہ بڑے لوگوں کی تحریرات سمجھنے میں یہی یہ مشکل بڑی پیش آتی ہے اب ایک عام آدمی پڑھے گا تو کہے گا شاہ صاحب نے کہا کہ انسانی عقل کو رہنمائی کرنی چاہیے تو عید کے چلا جائے گا در حقیقت کے علم کلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کو ماننا نہ ماننا اور پھر ماننا تو ایک ماننا یہ کس چیز کا محتاج ہے آیا انسان عقل کا محتاج ہے یا نبوت کا محتاج ہے یہ ہے اس میں بات اس شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل انسانی کو چاہیے کہ خود ہی خدا کی توحید کو جانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتریدی حنفی جو ہیں اس میں کلام میں مسئلہ یہ چھڑا ہے کہ کافر اگر وہ خدا کو نہیں جانتا تو اس کافر کو جہنم میں جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا یہ واحد مسئلہ ہے ماتریدی علماء کا حنفی ہمیشہ ماتریدی ہوتے تھے حنفی اشری نہیں ہوتے تھے حیرت ہوتی ہے جن حنفیوں نے اب آج کل لکھا ہے میں اشریفیوں اور ماتریدی بھی اللہ کیا سوچ کے لکھا ہے یہ حنفی ہمیشہ ماتریدی رہے کہیں کوئی کا دکا شری ہو تو اگر نہ رہے حنفی اور مالکی بھی ماتریدی رہے اور شافی اور ہمبلی ہمیشہ کے لیے شافی تو خاص طور پہ شری تھے اور جو حنابلہ ہیں یہ اپنا مسلک حدیث کا رکھتے تھے نہ شاعرہ میں ہوئے اور نہ حنابلہ میں ہوئے بلکہ اپنے نہ شاعرہ میں ہوئے نہ ماتریدیہ میں ایک الگ ان کا بھی مسلک ہے وہ ساری چیزیں تفصیل سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ماتریدی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی پیروی میں کہ انسان کی عقل کو خود جاننا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کافر جہنمی ہے یعنی بس اتنی بات اس پہ بحث آگے چلی کہ کافر کون ماتریدیوں نے کہا کہ اس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا اس کی اپنی زبان میں لیکن اگر وہ اتنا قائل تھا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے صبح اس نے دیکھا سورج نکلتے ہوئے تو اس نے کہا ایسے ہی تو نہیں نکلا تھا کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا شام دیکھا ڈوبتے ہوئے اس نے کہا ایسے ہی تو نہیں یہ کائنات ایسے ہی وہ کہتے ہیں اتنی بات بس کافی ہے یہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا کہ کافر جہنم میں نہیں جائے گا عشاعرہ کہتے ہیں ابو لسن نشر رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد عقیدے میں وہ کہتے ہیں سرے سے اس کی بھی ضرورت نہیں جس کافر تک نبوت کا پیغام خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اسے ہم لغت میں تو کافر کہیں گے ڈکشنری میں تو کافر لکھا جائے گا لیکن وہ بالکل سرے سے جہنم میں نہیں جائے گا اور اس وقت جو باتیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ پیدا ہوا ایک آدمی جزیرے میں پیدا ہوا اس کا خدا کا پیغام نہیں پہنچا وہ جنتی ہے جہنمی اشاعرہ کہتے تھے وہ کہنے کو کافر ہے حقیقت میں اس کے لیے جہنم نہیں ہمارے زمانے کی زبان کیا ہے ہمارے زمانے کی زبان کیا ہے کہ جاپان میں پیدا ہوا چین میں پیدا ہوا تیرہ سال کا بالغ لڑکا لڑکی مر گئے ہزاروں ہوتے ہوں گے مرتے ہوں گے ہم کیسے کہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا اشاعرہ کہتے ہیں بالکل جہنم میں نہیں جائے گا باقی جنت میں جائے نہ جائے الگ بستا ہے جہنم میں جائے گا حقوق لباس ضائع کی ہیں تو تو جائے گا اللہ کو کوئی حق نہیں اس کے دل میں وہ جہنمی نہیں اس لیے جب یہ بحث چھڑتی ہے نا ہمارے اب زمانے میں ہمارے بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کافر وہ جہنمی ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا اس کی اپنی زبان میں کہتا جی نہیں پہنچا اٹھارہ سال کا تھا مر گیا اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا افریقہ میں پیدا ہوا سولہ سال کا تھا مر گیا اشری کہتے ہیں بالکل یہی وہ چیز ہے جس ایک مسئلے میں حضرت مجد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ماتریدی مسلک سے ہٹے ہیں وغیرہ تو اتنے پکے ماتریدی ہیں کہ حضرت مجد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا تو اللہ تعالی نے حنفی علماء کے کئی گناہ معاف فرما دیے اور کہا یہ عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ اپنا ایک کش لکھا ہے ایک جگہ پہ یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ یا شہری کاش مجھے پتا چلتا ماضا ارادہ صاحب الماتریدی یہ ماتریدی کدھر چلے گئے ہیں اس مسئلے میں جس کافر تک پیغام نبوت کے ذریعے پہنچے ہی نہیں ہے اس کافر کو کیوں جہنمی کہتے ہو اب ہوگا کیا ان کا یہ پھر ایک لمبی بحث ہے بعض علماء کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے بعض کہتے ہیں صاحب آراف میں چلے جائیں گے بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں خادم کر دے گا حضرت حضرت مجد رحمۃ اللہ کہ میں نے عالم کشف میں اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کی پوری جماعت کو اور میں نے کہا حضرت ان کا کیا ہوگا تو فرمایا تمہاری کیا تحقیق ہے میں نے کہا میری تحقیق تو یہ ہے کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے تمام انبیاء علیہ السلام نے میری تصدیق کی ان کا ہاں ایسے ہی ہوگا لیکن یہ ان کے عالم کشف کی باتیں اب ماتریدی کہتے ہیں اتنی عقل انسانی بس جانے اشری کہتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں عقل اللہ تک نہیں پہنچاتی نبوت خدا تک پہنچاتی پیغام نبوت کا آئے گا تو ہی کا تو جانے کا خدا تک پہنچے گا ماتریدی کہتے ہیں اتنا تو عقل بھی جانتی ہے کہ اللہ ہے ایک کوئی نہ کوئی ہے چاہے اللہ کا نام نہ سناؤ اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا نا انسانی عقل اپنی فطری صلاحیت سے سمجھ لے تو یہ ماتریدیا کا مسلک انہوں نے اس میں بیان کر دیا جو ان کا اپنا مسلک تھا اور عشاعرہ کا مسلک وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا اور رحمۃ اللہ اسی بات کے قائل ہوئے ہیں اور آج کل اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے جو عشاعرہ نے کہا ہے ورنہ بڑی لمبی بحثیں چھڑ جاتی ہیں اور بچوں کو مینان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس معرفت کی طرف میں نے تمہیں کہا ہے سبحان اللہ حمدی امام راضی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ان کی اس کتاب کا رد شیخ تیمیہ رحمت اللہ نے بھی لکھا کیا نام ہے اس کتاب کا ساسو تقدیس ہاں؟ اساس التقدیس جو انہوں نے لکھی ہے اس کا رد شیخ نے لکھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے برسے ہیں راضی کیونکہ اساس التقدیس جو ہے وہ خالص مکتبہ فکر کے اعتبار سے لکھی گئی ہے یہ علم کلام کی مباحث بڑی بڑی پیچیدہ اساس التقدیس میں انہوں نے بڑی بڑی امداد لکھی کہتے ہیں جب میں زندگی بھر علم کی حصول اور تلاش میں پھرتا رہا اور کہیں علم نہ ملا اور ایسے سمجھو جیسے بچے سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں میرا اب بھی حال یہی ہے جتنا فلسفہ میں نے پڑھا اور جتنا علم کلام پڑھا کوئی چیز نہیں تھی جو سینے کو میں برف پیدا کرے کوئی چیز نہیں تھی جو دل ٹھنڈا کرے مگر جب قرآن کو پڑھا تو قرآن نے دل ٹھنڈا کر دیا قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور پھر کہتے ہیں راضی جو اصل بات اس نے یہ کہتا ہے جب اللہ کی توحید پڑھنی ہو تو کلو اللہ واحد پڑھو اور جب اللہ کو یہ کہنا ہو کہ ہر عیب سے پاک ہے تو یہ پڑھو لئی سکم اس لیے شعین وسمی البصیر اللہ جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے ہے ہی نہیں اللہ کے ساتھ اس مخلوق کو یہ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ اس کی پوری مخلوق کو وہ نسبت تناسب بھی نہیں جو چمار کو بادشاہ سے ہوتی دس چیزیں چمار اور بادشاہ میں مشترک ہیں ولادت دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی موت بھی دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی ہزاروں چیزیں کھاتے بھی دونوں ایک ہی طرح ہیں پیتے بھی ایک ہی طرح ہیں ہزار چیزیں مشترک نکل آئیں گی بادشاہ میں اور چمار میں اور اللہ میں اور اس کے بندوں میں اس کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک ہے آپ دیکھیں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مزہ دیا ہے دوام نہیں دیا اور مزہ بھی کیا دیا ہے جو بھی مزہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے انسان کو وہ مادے کی آمیزش کے ساتھ ہے انگور کا اپنا مزہ کیا ہے جب تک کہ وہ مٹی میں نہیں ملا اور ایک پھر پھل پیدا نہیں ہوا وہ مادہ ہے نا آم کا مزہ کیا ہے اس لیے صوفیہ کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود ہی نہیں ہے بہت سے صوفیہ اس کا کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب تمہاری تکلیف ہٹتی ہے تو تکلیف ہٹنے پہ جو تمہیں راحت محسوس ہوتی ہے تم اس کو مزہ کہتے ہو وہ کہتے ہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا آدمی کہتا ہے بڑا مزہ آیا کھانا کھانے تو ارے یار وہ بھوک جو تھی نا اس کی تکلیف ختم ہوئی ہے تو تمہیں مزہ آیا نہ یہی کھانا ایک پیٹ بھرے کے سامنے رکھا جائے تو کہتا ہے مجھے کوئی مزہ نہیں آیا کیا کھانا پکا وہ کہتے ہیں تکلیف جو ہوتی ہے وہ تکلیف جذبات جو ہوتے ہیں تکلیف کے وہ ختم ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے بڑا اس فیل میں اس کام میں لطف ہے وہ کہتے ہیں مزہ تو حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں حقیقت میں مزہ جو جنت میں ہوگا تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ جس میں انسانی کی بقا اس میں ہے کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قوتیں برقرار ہیں جنت میں جس میں انسانی کو خود زندگی حاصل ہوگی اسے کس غرض سے کھانا کھانا ہے وہ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا کھانا اور اس کھانے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اس کی بیس پروڈکٹس ہیں جو جسم سے نکل جاتی ہیں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس لیے کہ انسانی جسم نے اسے حضرت تھوڑا ہی کرنا ہے وہاں تو انسانی جسم نے لطف اٹھانا ہے مزہ اٹھانا ہے وہ کہتے ہیں حقیقی مزہ وہ ہے جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں مزے کو پتہ ہی حسن ہے معروم نے مسلم بڑی اچھی مثال دی وہاں کہتے ہیں یہ جتنا حسن تم دیکھتے ہو جس پہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہو مٹی کا بہت سا ڈھیر لگایا گیا مثال دیے سمجھانے کے لیے اور کہتے ہیں حسن کا چھڑکاؤ کیا گیا کہیں کم پڑا کہیں زیادہ پڑا چھڑکاؤ میں یوسف علیہ السلام پہ زیادہ پڑ گیا کسی اور پہ کم پڑ گیا کسی پہ اس سے زیادہ کسی کم وہ کہتے ہیں اس سے پاؤ پاؤ بھر مٹی لے کے نا فرشتے انسان بنا رہے ہیں اب جس کے رشتے میں جتنا وہ چھڑکاؤ آیا اتنی وہ خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مٹی میں ملا کر حسن کو تمہیں دیا گیا اور تم دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو شادیاں کرتے ہو کیا کیا ہو کرتے ہو اور وہ جو خالص حسن ہے وہ جو چھڑکاؤ ہو رہا تھا اس کو دیکھو تو تم پاگل ہو جاؤ کہ یہ چیز کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ جو اصل حسن ہے نا وہ اللہ کا قیامت میں وہ آئے گا وہ جو حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اللہ کو دیکھو گے تو تم سجدے میں گر جاؤ گے اور پھر ایک مدت تک تم اس حسن میں محب رہو گے مراد اس کی یہ وہ اللہ کو جو دیکھے گا تو پاگل دیوانہ ہو جائے گا گویا کہ یہ کیا حسن ہے پھر سجدے میں گرے گا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں اب بھی ہوتا ہے دنیا میں فلم دیکھتا ہے ایسا ڈراؤنا منظر جاسوسی کہ اچھل کے اس اینج پہ آ کے کنارے پہ ایسے دیکھنے لگتا ہے اب وہ کنارے پہ بیٹھے دس منٹ گزرے پانچ منٹ گزرے ایک گھنٹہ گزر جائے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بیٹھا ہوا کہوں پھر جب سین ہٹتا ہے تو کہتا ہے وہ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھوں یہ مثال ہے نا اس کی کبھی کبھی حسن دیکھتا ہے انسانی چہرے میں دو تین منٹ کے لیے حیران رہ جاتا ہے کہ یار کی کیا چیز ہے وہ اللہ کو حسن جب دیکھے گا تو وہ تو پھر کروڑوں سال تیس چالیس پچاس کروڑ سال تو سجدے میں ہی پڑا رہے گا کہ کیا بات ہے اس حسن کی کہاں اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں دیکھ کے سجدے میں گر پڑیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں وہ ہم سالمون صحیح ہوں گے کمر چکے گی نہیں نتیجہ یہ کہ ٹھک سے جا کے زمین پہ ماتھا آگے گا سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کہتا ہے یہ دعاؤں ہے اور یہ وہ محروم ہے قسمت کے نکمے جنہیں نماز کے لیے سجدے کے لیے دنیا میں بلایا جاتا تھا ہم سالمون اچھے خاصے ہوتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے کام کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی عمر بھر نماز پڑھائی جاتی ہے نا یہ جتنے سجدے تم سے کروائے جاتے ہیں اصل میں ایبلٹی پیدا کرنی ہے دل میں کہ قیامت میں جب وہ تجلی پڑے تو اس وقت تم سجدہ کر سکتے اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں شاہ صاحب نے نہیں لکھی یہ جو پہلوان ہوتے ہیں یا جو چوریاں کرواتے ہیں یا جو اس طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پاؤ لے کے دوڑو پھر کہتے ہیں ایک کلو لے کے دوڑو دس کلو پانچ کلو وزن بڑھاتے جاتے ہیں نا پہلوانی میں کہتے ہیں دوڑ کے دکھاؤ وہ وزن بڑھتا جاتا ہے تو ایک دن اس تعداد پیدا ہوتی ہے کہ جو پہلے دن آدمی بچہ جوان لڑکا ایک کلو نہیں اٹھا سکتا تھا وہ ایک دن دس کلو اٹھا لیتا ہے پریکٹس ہو گئی بس اسی طرح یہ سجدے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں ابلٹی پیدا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی جہلیات پڑھیں تو جس سجدے کی وجہ سے وہ قابلیت دل میں پیدا ہو گئی تھی اب اس کو سہ کے جب سجدے میں گرے گا تو ہی جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت تک تم سجدے میں پڑے رہو اب وہ طویل مدت کتنی ہے بس خدا ہی جانتا ہے کتنے کروڑ سال گزرے اربوں سال گزرے وہ محب ہو جائے گا کہ کیا چیز دیکھی ہے یہ وہ اسی لیے اسی لیے وہاں جو جسم انسانی ہے اس کی ترقیات الگ ہے صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے ایک اور جگہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ہفتے اللہ کی زیارت کے لیے بلائے جائیں گے اور جب گھر واپس آئیں گے تو ہورے ان سے کہیں گی کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے ہو گئے ہیں وہ کہیں گے کیسے نہ ہو خوبصورت آج اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی فرمائی یہ چیز اس لیے خدا کی توحید اس میں نبوت واسطہ ہے اشاعرہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا انسان خود کہاں جان سکتا تھا اور وہ قرآن بھی کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ وما الحمدلہ اگر خدا نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی خدا کو ایک مان سکتے تھے اللہ نے مہربانی کی ہدایت دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے امام راضی رحمۃ اللہ اسی کو انہوں نے کہا جب جب پڑھو خدا کی تعریف میں تو لئی سک مست ہی شہید یہ پڑھو کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں شمار کو اور بادشاہ کو سو ایک دوسرے سے نسبتیں اشتراک ہے کامن چیزیں دونوں میں اللہ کی اور بندوں کی چیز کیا کام جنت کی اور یہاں کی چیز کیا کام کیا مشترک ہے کچھ بھی نہیں بس دکھایا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے صوفیہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل حسن اور اصل مزہ ہے نا تمہیں پتہ نہیں وہ کیا ہے جب وہ تم دیکھو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اس میں کیسی چیزیں ہیں ایک اور صاحب نے لکھا ہے عقیدے کی کتاب میں نام نہیں رہا ذہن میں ان کا میرا بس چلے تو بیت اللہ کے غلاف میں یہ کندھا کروں کہ لے سکم شیون اللہ جیسی کوئی چیز ہے اللہ اللہ ہی ہے خدا عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندہ بنے اور بندہ کبھی اپنے مقام سے ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے اس زمانے میں وحدت الوجود کا زور ہو گیا تھا بہت یہ دارا شکو اور اس کا جو گروہ تھا یہ بہت بہادر الوجود کے قائل ہو گئے تھے استغفر اللہ محت اللہ کسی جس چیز کو دیکھتے کہتے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے وہ وجود کی وحدت کے اتنے قائل ہو گئے تھے اور جو علماء تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ فکرہ اس میں لکھا عالم اس میں فتح عالمگیری میں تاکہ جو صوفیہ وجود کی وحدت کے قائل میں حد میں رہے اللہ اللہ اور بندہ بندہ کیسے دونوں ایک ہو سکتے اس لیے یہ جو شاہ صاحب نے کہا سبحان اللہ فرماتے ہیں اس علم کی تشریح معرفت کی تشریح یہ پڑھنے میں ہے سبحان اللہ و بحمدی یہ سبحان اللہ وب ہم کا جملہ جو ہے نا اصل اس کی یہ ہے کہ دو جملے ہیں ایک ہے سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے دوسرا ہے وب بحمدی اللہ تیرے لیے ثابت ہے ایک نفی ہے ایک اسباب آدمی جب کہتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرب اس کائنات میں جتنے بھی تجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں ایرب تو سب سے پاک کسی نے یہ الزام لگایا کہ یہ تین سو ساٹھ بدھ بیت اللہ میں رکھے سب تیرے شریک ہیں کسی نے الزام تجھ پہ یہ لگایا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام تیرے شریک ہیں کسی نے یہ الزام لگایا کہ آگ تیری شریک ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ایرب میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے جتنے لوگوں نے تیرے متعلق عیب لگائے الزام لگائے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے تو بندہ جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے اللہ آپ کے پاک ہونے کی یہ بہت بڑی چیز ہے معروم نے مستوی میں کمال کی بات کہی ہے معروم کہتے ہیں کہ یہ جو تم یہ جو تم یہ جو تم سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہو نا تو اللہ نے ایک دن اپنے بندوں سے کہا اللہ نے کہا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے منع کردم خلق کا سو دیکھنا ہم نے اس کائنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا بلکہ کابر بندگاں جو دے ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم نے دکھائیں ہم کیسے شہنشاہ ہماری سخاوت کیسی ہے ہماری مغفرت کیسی ہے حسد وجو انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ نے علم چھپانے پہ لانت کیا تو میں یہ حدیث کبھی نہ سناتا بس میں ہی سنا سکتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو کبھی سنائی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ آیا کہ میری ساری مخلوق بندے اتنے پاک ہو جائیں کہ ان میں سے کسی سے ایک صغیرہ گناہ بھی سرزد نہ ہو تو میں سب کو مٹا دوں میں نے کیا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی جب سب اتنے پاک ہو جائیں تو خدا کیوں مٹا دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے جب گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں نا یہ مجھے زیادہ پسند ہے تاکہ میری صفت مغفرت ایسی ہو کہ میں پہچانا لوں یہ وہ صفت مغفرت ہے اس لیے ہے بڑی نازک بات مگر کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع ایمان بھی اللہ کی مشیت کے تابع اس لیے قرآن ایسی چیزیں آئیں ہمارے شاہ اللہ تم تمہارا چاہنا کیا ہے جب تک میں نہ چاہوں چاہتا رہے آدمی کسی کو نفع پہنچائے پریشان بھی ہوتا ہے اس کو نفع اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچتا میں پہنچانا اللہ کہتا ہے میرا میرا امر ہوگا پھر آگے بات چلے گی اس لیے فرمایا کہ دیکھو مولانا کہتے ہیں روم روم مصنوعی میں وہ کہتے ہیں کہ بل کتاب بندگا گنا ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری شہنشاہیت کا اظہار ہو کہ دیکھو ہم کیسے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر کرتے رہتے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے میں پاک نہیں ہوتا یہ کہہ کے تم اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو مجھے تم کیا پاک کرو گے میں تو ہمیشہ سے ہی پاک ہوں یہی بات ہے سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے تو اپنی گواہی ڈالتا ہے کہ اللہ میری بھی گواہی میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں یہ منفی ہو گیا اور اے رب ساری صفتیں تیری ساری تعریفات تیری یہ مثبت ہو گیا کہ جو اللہ کی صفات کی نفی کرتے یہ بڑی بڑی زبردست بات ہے قرآن میں آپ دیکھیں نا آیات کے آخر پہ کئی لوگوں سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کے نام کیوں آتے ہیں کئی آیات کے آخر پہ ان اللہ علا شعین قدیر اللہ قدرت والا ہے افوب الغف معاف کرنے والا ہے فلاں ہے اللہ کے اللہ کے نام آیتوں کے آخر پہ آتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تھا یہودی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہی ہے تم اسے قدیر کہتے ہو غفور کہتے ہو رحیم کہتے ہو تم شرک کرتے ہو یہ اس کی سطح گنواتے ہو یہ شرک ہے خدا کو صرف ایک مانو بس اس کے علاوہ کچھ ہے اللہ نے اپنی صفتیں قرآن کی آیات کے اکثر آ کر کے ذکر کی بہبل غفور اللہ مان رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس لیے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا واسطہ ان ظالموں سے تھا جو خدا کی صفتیں نہیں مانتے تھے اللہ نے اپنی صفات کا اس بات کیا وہ بھی ہم دی اے اللہ ساری تعریفیں دے رہی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں لائے ہیں کہ وہ صفات اللہ کی ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اب اللہ کی صفات ان کا اس کی معرفت بھی ضروری ہے سبحان اللہ و پہ آپ غور کریں کئی جگہ یہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی آخری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم یہ دو چیزیں ایسی ہیں فرمایا آنے کی میزان اللہ کے ہاں جب ترازو تلے گا بڑے وسنی جملے ہیں یہ اور آدمی سوچ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ گواہی دیتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے جو الزام تجھ پہ لو تو اللہ گواہی اس بات کی کہ ساری تاریخ نماز کے شروع آپ سبحان کل اللہ ساری تصویر تو تصویر اور تعمیر کو جوڑ کے جو جملے بنتے ہیں نا اللہ ان جملوں کو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ مختصر بات میں بندے نے ساری بات کہہ ایک طرف شرک کی نفی ہو گئی ایک طرف اللہ کی صفتوں کا اس بات ہو گیا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اب آگے اللہ کی صفات کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مانند صفات پہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھنی چاہیے کہ تین طرح کی ہیں اللہ کی پہلی صفات وہ ہیں جو خال اس کی ذات کے ساتھ ہیں آٹھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں اور ان آٹھ صفتوں پہ ایمان لانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے اور مکہ میں پیدا ہوا اور عمر بھر پانچوں نمازیں بھی پڑھتا رہا اللہ میں اور ہر سال حج اور عمرے کرتا رہا اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا ثواب ان اللہ کی آٹھ صفتوں کے ماننے اللہ کی توحید اللہ کو ایک ماننا یہ تھوڑی بڑی چیز ہزاروں ہیں لاکھوں کروڑوں یہ آدمی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے یہ تھوڑی ثواب کی بات اللہ کے لیے علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ اور تقوی یہ آٹھ صفات اس کی ذات ہیں ہر صرف تیسی ہے اللہ کی یہ کہ اس کے ضد برعکس قائم نہیں ہو سکتا مثلا اللہ صرف علم کو ماننا کہ اللہ علم والا ہے اب اس کا ضد بنائے نا اللہ جاہل ہے معلوم جاہل خدا نہیں ہو سکتا حیات اللہ زندگی والا زندگی کے مقابلے موت ہے تو خدا پہ خدا کہتا ہے کہ اس سے نہ تم والا نہ ہو ہمیں تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ہم اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کائنات کو سنبھالے کون ایک روایت میں آتا ہے اس کے موسا علیہ السلط نے کہا پروردگار تو کیسے سنبھالو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو شیشے کے برتن اپنے ہاتھ میں لے لو اور کھڑے رہو موسا علیہ السلام کھڑے رہے نیند کا غلبہ ہوا تو شیشے آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے اللہ نے فرمایا موسا ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاں سے غفلت ہو جائے تو یہ کائنات نہ ٹوٹ جائے لاتا خود تم نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس لیے حیات اللہ صرف قدرت ہر چیز کی قدرت ہے اب قدرت کے مقابلے میں دوسری سائڈ دیکھے تو معطل ہے مفلوج ہے فالش والا آدمی بچارا کیا اٹھے کیا چلے کیا ہاتھ سے پکڑے کیا کسی سے بات کرے وہ مفلوج جو ہو گیا اللہ کی ذات ایسی سما سننا بسر دیکھنا اللہ سنتا ہے اور اس کے مقابلے میں بہرا پن ہے خدا کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے اللہ دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اندھا پن ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے آٹھ صفتیں ہیں اللہ کی دوسری قسم اللہ کی صفات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ صفات ماننا جس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہے وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل و منتشا جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے تو علم کا منتشا و منتشا جس کو چاہے حکومت بادشاہ دے جس سے چاہے اللہ حکومت کو چھین لے یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے لیے یہ ماننا اسی لیے قرآن کہتا ہے ذکر بے اجیا ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کے دن ایام اللہ کا لفظ قرآن نے دو جگہ استعمال کیا یہ آخر پہ اس کے لیے آ رہا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے بات تو وہاں ہوگی لیکن قرآن دو جگہ ایام اللہ کو ذکر ہوں بے ایام اللہ یہ آیا ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام میں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے کہا لوگوں کو یاد دلاؤ ہمارے دن دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن مراد کیا ہے وہاں دوسری جگہ فرمایا کہ کل الزین ایمان والوں سے کہیے کہ یغ فرونا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کیوں اس لیے کہ ایا ملا اللہ کے دن انہیں یاد نہیں رہے نا لا یرجون ایام اللہ اس کی امید نہیں رکھتی یاد نہیں رہے انہیں اللہ کے دن یہ جو ایام اللہ آیا ہے سورہ ابراہیم میں اور سورہ جاسیہ میں ایام اللہ آیا ہے اللہ کے دن دن تو ساری ہے لگے اس سے مراد قوم کے وہ خاص دن جس دن کوئی اللہ نے انعام کیا یا جس دن کسی مصیبت میں پڑے اللہ کہتا ہے ان دنوں کو یاد رکھو جس دن ہم نے تم پر احسان کیا مملکت دے دی بادشاہ دے دی اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن ہمارا کوئی عذاب آ گیا تھا تم پہ تو تم کیسے اس وقت گڑ گڑا رہے تھے پر اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو یہ لوگ یہ لوگ انہیں امید ہی نہیں ہے کہ خدا کبھی انہیں زندہ اٹھائے گا یہ بالکل کافر ہیں ان سے در گزر کرتے رہو حتیٰ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ان سب کا حساب ہو جائے گا تو ایام اللہ جو ہیں اللہ کے ایام اللہ کے دن وہ ان دنوں میں یہ ان چیزوں کو یاد رکھنا کہ اللہ عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تخت دیتا بھی ہے چھین بھی لیتا ہے یہ اللہ کی دوسری صفت ہے اور تیسری قسم اللہ کی صفات کی وہ ہے جو کتاب و سنت میں اللہ کے لیے آزا کا ذکر آئے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بھی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان یوبا کا انما یوبا اللہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیت کیا ہے سلئے حدیبیہ کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیت کیا ہے ید اللہ فوقائدی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس دن خدا پنڈلی کھول دے گا اب پنڈلی کیا ہے ٹکنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو پنڈلی کہتے ہیں اب یہ جتنی بھی اللہ نے اپنے متعلق کہی ہیں آنکھوں کی بات پنڈلی کی بات ہاتھوں کی بات اللہ کی ان صفات پر پہنچ کے رک جانا چاہیے اللہ ایسی ہے جسے تو نے کہتی لئی سک مس دیش اس کے ہاتھوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اب مخلوق کے ہاتھ سمجھ میں آتے ہیں اللہ کا ہاتھ کیا کچھ بھی نہیں بس یہ ایسی چیز ہے جس کو خدا نے کہا ہے کہ وقت وا الفتنا جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جنہیں میں نے خود واضح نہیں کیا جب خدا نے ہی واضح نہیں کیا اب اس کے پیچھے کیا پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی اور میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ چیز خرچ کر دیتے تو ان کا اللہ کے رسول آپ سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں گھر میں حتیٰ کہ بیویوں کے پاس کچھ نہیں رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اس بات پہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان کا اللہ کے رسول آپ خرچ کریں آپ خرچ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ بلال نے مجھے بڑی اچھی بات کی بلال میں تمہیں پیسے دے تو خرچ کرو خرچ کرو اور عرش جیسی چیز کا مالک اللہ وہ ہمیں بھوکا چھوڑ دے تو ہو نہیں سکتا ہمیں تنہا چھوڑ دے عرش ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے عرش زندہ چیز ہے عرش محسوس کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ معاذ کی روح جب آسمانوں میں پہنچی تو اللہ کا عرش جھومنے لگا سعد رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ سعد کی روح جب پہنچی وہ اللہ کا عرش جھومنے لگا جھوم اٹھا کہ کیسی پاک روح میرے پاس آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عرش محسوس کرتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا قسمت ہوگا وہ آدمی جس کا ذکر وہ فرشتے کریں جو اللہ کے عرش کے گرد طواب کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ کو بڑی جستجوئی کہ ہمارا بھی نام آ جائے ان میں اتنے پاک فرشتے خدا کے عرش کا طواف کرنے والے ہمارا بھی نام کہیں آ جائے تو آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو ان کے اللہ رسول کیسے ممکن ہے آپ نے فرمایا کہ تم سبحان و بحمدی سبحان اللہ عظیم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے منہ سے یہ جملہ لے کے عرش کے ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کے بیٹے نے یہ تعریف کی ہے وہ فرشتوں میں دبی نخل وہ فرشتے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں آپس میں بن بن آتی ہیں نا تو فرمایا پھر ان لوگوں کا نام وہاں لیا جاتا ہے وہ رشتے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں فلانے نے تجھے یاد کیا ہے فلانے نے یہ گواہی دی فلانے نے لا الہ الا اللہ کا فرمایا ذکر وہاں تک پہنچتا ہے اتنی گہری باتیں اس کی یہ جو ہے اللہ کی تیسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے پھر ربی علی اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں اب دونوں رائٹ ہینڈز کیسے ہو سکتے بس اللہ ہی جانتا ہے کچھ پتا نہیں ان چیزوں میں جب پڑ جاتے ہیں نا پھر گمراہی آتی ہے یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ کہ تورات میں جو ایسی باتیں آئیں تو انہوں نے اللہ کا سکیچ کھینچا اللہ کا ایک نقشہ کھینچا کہ اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں ایسے پاؤں ہیں پھر آسمان پہ سایہ ہے سائے کے نیچے خدا بیٹھا ہوا ہے ہاتھی پہ یہ تصویر دیکھنی ہو تو انسائکلوپیڈیا میں دیکھ اللہ کی پوری تصویر انہوں نے کھینچی ہے سونے کے جوتے خدا نے پہنے ہوئے ہیں پھر اللہ اس طرح اللہ اللہ جیسے انسانوں کی چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کرواتے ہیں اللہ کی انصفات کا علم ہونا چاہیے اور دیکھو اللہ بات کرتا ہے مگر ہماری طرح نہیں اور اس کا ارادہ ہے مگر ہماری طرح نہیں اللہ سنتا ہے لیکن ہماری زندگی کی طرح نہیں اب ہماری زندگی محتاج ہے کھانے پینے کی ہوا پانی کی ایٹماسفیئر کی کیسے موسم ہوتے ہیں سردی گرمی ہے ہماری زندگی ہزار چیزوں کی موت اللہ کو کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پھر فرماتے ہیں خدا دیکھتا ہے وہ اسبت ان سم استحیح شیون کی حاضری اور آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو جانے کوئی سکم اس سے ہی شکل اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلامینا جیسے ہم بولتے ہیں کہ بنا فضا کو اس طرح اس طرح کی کئی چیزیں ہیں تو اس لیے پتہ رہنا چاہیے کہ عدد قطر الانتاب اللہ کا علم کوئی اس کا احاطہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کتنے بارش کے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں اور درختوں کے پتے کتنے ہیں اور پوری کائنات میں انسان جانور کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اور اللہ اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو بالکل تاریخ رات میں تاریخ رات میں وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوتی ہے کسی شیطان پہ وہ یسما تبس وس بھی تخت اور انسان اگر لیٹے اور لحاف اوپر اوڑھ لے دل بل مغلکا اور دروازے بند کر لے سارے اڑے گا ابا کسی کمرے میں انسان لیٹے اور اوپر لحاف اوڑھ لے دروازہ بند کر لے تو اس لحاف کے اندر جو سانس لے رہا ہے نا خدا اس کو بھی جانتا ہے ان کا اللہ کے پر ایک ایک چیز کھلی اسی لیے سورہ انعام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری کتاب مبین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہ ہو اس قدر حضوری پیدا ہو گئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ بیت الخلا جانا دشوار ہو اللہ کے رسول ہم اللہ کے سامنے کیسے اپنے جسم کو ننگا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے سنتے رہے اللہ نے آیت تعریف کر دی اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو یس نہ جب تم اپنے سینے جھکاتے ہو میری شرم اور حیات کی وجہ سے میں اس حالت کو بھی جانتا ہوں مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی اب یہ چیزیں تو ہیں ہی لاچاری کے ساتھ اس طرح جینا تو ہے ہی اس لیے ہر حال میں اللہ کے سامنے ہو تم تو شاید فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک اور اس کی صفات کا علم ہونا چاہیے دوسری چیز علم العبادات بس اتنا کہہ کے حضرت نے چھوڑ دیا یعنی عبادات کا علم ہونا چاہیے عبادات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو اللہ کے لیے کرے ریاکاری نہ دکھاوا نہ دکھاوے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک دکھاوے کی قسم محمود ہے اچھی ہے اللہ کے کسی اچھے بندے کے لیے نیکی کرنا کہ ان کو پتا چلے ان کا دل خوش ہو وہ دعا دیں یہ دکھاوا نہیں یہ حدیث میں بھی آیا حضرت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو قرآن بڑے انہماق سے سنتے تھے حضرت ابو مساشری رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ اپنے خلافت کے زمانے میں چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ذکرنی اللہ اللہ کی یاد دلاؤ موسا قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھتے تھے اتنا خوبصورت ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلا لیا فرمایا سنو دیکھو یہ ہے قرآن پڑھنا بیویاں سنتی رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئیں تو آپ نے فرمایا انہیں نہیں پتا تھا بلایا ابو شری رضی اللہ خوشرا موسا تم قرآن پڑھتے ہو مجھے لگتا ہے داود علیہ السلام جیسا جو خوبصورتی حسن ان کی آواز میں تھا وہ تمہیں دیا گیا ابو موسا شری رضی اللہ کا اللہ کے رسول آپ سن رہے تھے میں ہاں کہا کہ پتا ہوتا تو میں تو اور بنا سنوار کے پڑھتا اور اچھی طرح پڑھتا حضرت عمر رضی اللہ بلاتے تھے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا سناؤ ہمیں بھی ہمیں بھی سناؤ حضور صلی اللہ علیہ کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بلاتی تھی کہتی تھی قرآن سناؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شور سنا کرتے تھے اور اتنا اچھا پڑھتے تھے حضور رضی اللہ اب یہ سب کیا ہے کہ میں اور اچھی طرح پڑھتا اللہ کے رسول یہ شرک استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ برداشت کرتے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول آپ سنیں گے خوش ہوں گے آپ کے دل سے دعا نکلے گی یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے لوگ چونکہ سمجھتے نہیں نا اس نقطے کو اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ریاکاری ایسی بات نہیں ہے اور دوسری ہے کہ کسی کو بزداد خوش کرنا کہ یہ خوش ہو چاہ پیسے مل جائیں یہ خوش ہو عہدے میں ترقی ہو جائے وہ عہدے کی ترقی وہ چیز استحقاق کی بنیاد پہ ہو ضرور ہو لیکن کوئی نیکی کام اس لیے کہ اللہ راضی ہونا ہو یہ ہو جائے پھر اس میں نفس کو مل جاتی ہے چھٹی وہ ایسے حرکتیں بھی کرتا ہے نیکی کے نام پہ جو اللہ کو قبول نہیں ہوتی تو ایک چیز تو ریا کاری نہ ہو دوسری چیز وہ نیکی سنت کے مطابق اخلاص پیدا ہو جائے گا ریا نہ ہونے سے اور سنت کے مطابق ہو جائے گی عبادت ہو گئی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیسے کیا تھا ہو گئی عبادت ہو گئی تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علم ارتفاقات ارتفاقات یہ پورا چیپٹر ہے پورا باب آگے چل کے آ رہا ہے اس میں کشی کر کے ارتفاق کہتے ہیں تدابیر نافع وہ تدبیر انسانی زندگی کی جو نفع بخش ہو مثلا ایک آدمی نے فیکٹری لگائی اللہ کی مخلوق کو بڑا فائدہ ہے اسے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ حضور باہر جو نلکے سے پانی لاتے ہیں اپنے یہاں نلکا لگا لیں یا خدائی کروا لیتے ہیں کنویں پہلے محرف کروا لو یہ تدبیر اس اسے کی حضور اتنے لوگ باہر کھانے جاتے ہیں اپنا لنگر نہ یہاں شروع کرتے ہیں یہ کہنے کو اس سے ایک بات کہی ہمیشہ کے لیے ثواب کمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ ایک درم پہ تین آدمی جنت میں چلے گئے اور ایک تیر پہ تین آدمی جنت میں عرض کیا گیا کیسے آپ نے فرمایا ایک وہ جس کا اصل مال تھا دوسرا اس کا مشیر جس نے اسے اچھا مشورہ دیا تیسرا وہ جس نے خرچ کیا اللہ نے کہا تینوں ٹھیک ہیں تینوں کو ثواب ایک تیر بنانے والا فرمایا اس نے تیر بنایا دوسرا جس نے خریدا اچھی نیت سے اور تیسرا چلانے والا فرمایا تینوں کا اجر اللہ نے یکساں کر دیا یکساں کرنے کا بیسک مطلب پہ یکساں باقی جس کو جس اور کسی سے بینیفٹ آ جائے کسی کو کچھ دے دے بیسک پہ یکساں اللہ نے تینوں کی کر دی باقی جو اور اوپر سے آ رہا ہے وہ الگ آ رہا ہے اس کی اتفاقات پہ پوری بحث آئی اور میں پھر چوتھا علم جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ مقاسمت کا علم ہے لڑائی جھگڑا لفظی ترجمہ تو یہ ہوا لیکن مطلب یہ ہے کہ دلیل کا علم دلیل ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے اللہ ایک ہے کیوں ایک ہے نکاح کیوں ضروری ہے کھانے میں حلال اور حرام کتنی کیوں ضروری ہے جتنا علم بڑھتا چلا جائے اتنا ہی یہ چیز بڑھتی چلی جاتی اس لیے کہ اگر یہ علم نہ ہو تو انسان خدا کی توحید کو بھی ثابت نہ کر سکے یہی وہ علم ہے جس ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے استعمال کیا اس نے کہا کہ میں میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں انہوں کہا اچھا پھر اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکالنا اللہ جی کفر اللہ نے کہا کفر حیران پریشان ہو گیا مبہوت ہو گیا کہ کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم علم دیا یہی تھا جس کی وجہ سے کافر جو تھے وہ جو بات کرتے تھے حضور ابر صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب دیتے تھے یہ ہے وہ علم جس کی وجہ سے انسان بحث مباحثہ کسی سے کر سکتا ہے النفوصف ان نفوس سفلی سفلیہ جو کمینی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اذا تولدت بینہا شبہات جب انہیں شریعت پہ شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں تو نے اس وجہ سے کہا کہ مومن کے شایا نشان میں ایمان لایا ہے اللہ کے پر بھروسہ کیا اب کیا شریعت پہ شبہات ہیں اس وجہ سے کہا سفلی طبیعت ہر چیز میں عیب ہر چیز حتیٰ کہ اللہ میں عیب تو کہتے ہیں تو داخل بحل حق اور وہ اس طرح منافقوں کے شکوک و شبہات کا کلا کما کرتا ہے استدلال کا علم انسان کو آنا ضروری ہے لیکن یہ علم جتنا علم بڑھ جائے پھر آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے کام کیا کرتے تھے کافروں کے ساتھ بحث مباحثہ جب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی دلائل پیش کیا کرتے تھے کہ یہ دلیل ہے اللہ کے ہونے کی یہ دلیل ہے شریعت کیا کونے کی میری سچائی کی یہ دلیل ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے لیکن کمال کی بات کمال کی بات یہ جب غزوہ حنین ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراخ دلی سے تقسیم کیے سو اونٹ لے جائے ایک کو غالباً فرمایا کہ چار سیر سونا فرمایا لے جائے جو مال آیا سب چار آدمی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سو اونٹ دیے ایک آدمی ساتھ جا رہا تھا اور اور اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے حج کے موقع پہ تو انہوں نے حکمرانی تھی اور پورا مملکت ان کے قبضے میں تھی ایک آدمی کو کو بکریاں دی بہت بڑی تعداد دیہاتی آدمی تو میں اتنی بکریاں دیں تو کسی نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر اسی طرح آپ دیتے رہے تو پھر ہوگا کیا مملکت کا تو ہنس پڑے ہوئے کہنے لگے تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ پہاڑ اس کے درمیان جو دو ہزار بکریاں ہیں اور دو ہزار بچے چار ہزار یہ آپ کے لیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ سے دعا دی خوش ہوئے تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہو گیا کچھ دے دیں فرمایا یہ پہاڑ دیکھتے اس نے کہا جی فرمایا یہ بکریاں بھی اس کا جی دیکھ رہا ہوں فرمایا یہ سب دیکھ انہوں نے کہا تم انہیں دیکھ لیتے تو تم انہیں کیا کہتے میں نے تو بکریاں ہی کتنی دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنے سخی تھے یہ سب چیزیں جو تھیں یہ یہ وہ آیا نا وہ اب تقسیم ہوئی مال غنیمت میں سے حضور صلی اللہ علیہ سو سو اونٹ ایک آدمی کو دیے سو اونٹ کوئی چھوٹی چیز تھی ایک اٹھا آپ سے کہا عبداللہ کے بیٹے تم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے یہ ہے مفاسمہ حضور صلی اللہ نے جواب دیا کمال جواب. فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دینے میں میرا اعتبار کیا ہے اور تو چند تکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتا عجیب بات کرتے چند اون تقسیم کیے ہیں بکریاں اور پیسے تو تم میرا اعتبار نہیں کرتے میں نا انصافی کر رہا ہوں اور وہ اللہ جس نے میرا اعتبار ساری مخلوق کی جنت جہنم کے فیصلے پہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تم یہ ہے فرمایا یہ علم بھی ہونا چاہیے اور پھر آخری بات فرمائی کہ اللہ کے ایام کی تذکیر اور برزف اور حشر کے معاملات یہ آدمی کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ اسے یقین رہے کہ وہ نیکی کے کام کرے گا تو اللہ کے یہاں کیا پائے گا اور برائی کے کام کرے گا تو حشر میں کیا ہوگا اس کی تشریح انشاءاللہ شاء